السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا بتیسواں لیکچر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کاروبار کی مختلف اینٹیز شیپ کے جی کس طریقے سے ہم کاروبار کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان مختلف طریقوں سے اکاؤنٹنگ کا مسئلہ تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا مثال کے طور پہ ہم نے سول پروپرائٹرشپ کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے جو اکاؤنٹنگ کی کتابیں جیسے رکھی جاتی ہیں اس کی ٹرانزیکشنز کو جیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کی کوئی خصوصیات جو تھیں ان کے بارے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اسی طریقے سے ہم نے پارٹنرشپس اور مختصراً لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں ذکر کیا تھا آج ہم کچھ سوالات وغیرہ کا سلسلہ شروع کریں گے اور آج کے لیکچر میں ایک سوال جو ہے جو ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اکٹھے کریں گے سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے دو تین باتیں سوال کرنے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جی اسٹوڈینٹس جس وقت خاص طور پہ امتحان میں یہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ جی وہ پرچہ بہت لمبا تھا وہ ہم پڑھتے ہی رہ گئے ہم فلانا کرتے رہ گئے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتی رہیں گے اور ہم ہمیشہ شاید کرتے بھی رہیں گے طریقہ یہ ہے کہ پرچہ تو تین گھنٹے کا ہوتا ہے ایک سو اسی منٹ کا پرچہ ہوتا ہے پرچے کے سو نمبر ہوتے ہیں اس پرچے کو پہلے پڑھنا ہوتا ہے اور وہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس تین گھنٹے نہیں ہوتے اس کے لیے کچھ وقت ہمیں مخصوص کرنا پڑتا ہے مشورہ یہ ہے کہ جس وقت پرچہ آپ کے سامنے آئے آپ کے آپ ایک دم سے دس منٹ اس کے پڑھنے کے لیے علیحدہ کر لیجئے دس منٹ آپ اپنے لیے رکھیے کہ جب پرچہ آپ حل کرنا ختم کر لیں گے تو آپ اس پرچے کو دوبارہ سے اس پہ ایک نظر ڈالیں گے کہ کوئی چیز کمی کوئی بیشی رہ تو نہیں گئی کسی سوال کے اندر جو کہ اس دس منٹ میں آپ کرنا چاہیں گے صحیح کرنا چاہیں گے یوں آپ کے پاس ٹوٹل ایک سو ساٹھ منٹ باقی رہ جاتے ہیں جس میں آپ نے سو نمبر حاصل کرنے ہیں اب اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جی فی سوال آپ کے پاس ایک منٹ اور ایک منٹ اور بیس یا تیس سیکنڈ کا وقت جو ہے وہ آپ کے پاس رہ جاتا ہے دس منٹ آپ نے سوال ناوا پڑھنے کے لیے کوشچن پیپر پڑھنے کے لیے نکال دیے دس منٹ آپ نے سوال جو آپ نے حل کیے ان کو ریویو کرنے کے لیے نکال دیے پیچھے آپ کے پاس جو وقت رہ جاتا ہے وہ آپ کا ایکچوئل ٹائم ہے جس میں آپ نے میکسیمم مارکس سیکیور کرنی ہے اور یہ تقریباً ایک منٹ بیس سیکنڈ کا ٹائم ملتا ہے فی مارک کے لیے اس کے حساب سے آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے سوال حل کرنے کی آپ کا علم جو ہے اس موضوع کے بارے میں جو جس کا بھی پرچہ آپ حل کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو تبھی آپ یہ چیلنج جو ہے یہ قبول کریں گے ورنہ آپ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ جی پرچہ بہت لمبا تھا وقت بہت کم تھا سو ایک منٹ اور بیس سیکنڈ فی مارک آپ نے حاصل کرنے آپ کی سپیڈ جو ہے سوال حل کرنے کی لکھنے کی وہ سپیڈ اتنی ہونی چاہیے کہ اس اعتبار سے آپ وہ مارکس میکسیمم حاصل کر سکیں ایک اور بات کہ جی جب ایک سوال آپ کے سامنے جس پہ دس مارکس لکھے ہوئے ہیں جس پہ کسی اور پہ بیس لکھے ہوئے ہیں آپ جب ہر سوال کو مارکس الاٹ کرو گے کہ جی ٹائم کتنا میں اس پہ صرف کر سکتا ظاہر ہے دس منٹ ایک منٹ بیس سیکنڈ کے حساب سے جو بنتی ہے جتنا ٹائم بنتا ہے وہی ٹائم آپ اس پہ خرچ کریں اس سے ایک سیکنڈ ایک منٹ زیادہ مت خرچ کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دو منٹ مزید یا چار منٹ مزید ایک ہی سوال پہ ضائع کر دیتے ہیں اور ضائع کا لفظ میں سوچے سمجھے انداز میں آپ سے میں نے کہا وہ اس وجہ سے کہ جی آپ اگر وہ چار منٹ اس پہ لگا دیتے ہیں اس چار منٹ میں آپ کو نہیں معلوم کہ اگلے سوال پہ آپ کتنے مارکس کھو بیٹھے جو کہ آپ حاصل کر سکے کر سکتے تھے یہاں پہ شاید آپ ایک یا ڈیڑھ یا دو مارکس لینے کی خاطر چار پانچ منٹ لگا دیا اور وہاں پہ آپ نے پانچ چھ مارکس جو ہیں وہ آپ نے لوز کر دیے تو اس طریقے سے پرچے کو حل کرنے کے لیے بھی ایک پلان آف ایکشن چاہیے ہوتا ہے اور یہ جو کچھ میں نے ابھی آپ سے ارض کیا یہ اس پلان آف ایکشن کا حصہ ہے سپیڈ آپ کو بلڈ اپ کرنی پڑے گی اور اکاؤنٹنگ کے اندر خاص طور پہ جب تک آپ کے پاس اسپیڈ نہیں ہوگی سوال کو حل کرنے کی آپ اس گیون ٹائم میں اس مخصوص وقت کے اندر آپ اپنا سوال جو ہے وہ حل نہیں کر سکیں گے اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ چار فگرز کو یا بیلنس شیٹ کو ایڈ کر لینا یا ایڈ کر کے ان کے فگرز ٹوٹلز نیچے لکھنا کہ جی یہ بیلنسڈ ہے یا نہیں ہے یہ چیز کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ چار فگرز کو ایڈ کر سکتا ہے اور اس سے اگر آپ نہیں کریں گے اس کو ان کو ایڈ اپ تو کیا ہے آدھا مارک وغیرہ کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوز کر جائیں گے لیکن اگر آپ نے چار منٹ اس کو حل اس کو ایڈ کرنے پہ لگا دیے تو حاصل کیا ہوا سو اس طریقے سے پرچہ حل کرنا اس کی بھی اسٹریٹجی بنائیے اسپیڈ اپنی بلڈ اپ کیجیے اور اسپیڈ جو ہے وہ صرف ایک ہی طریقے سے بلڈ ہو سکتی ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی سوال آپ کو ملے جس کتاب میں چاہے ملے وہ کتاب ریکمینڈیڈ ہے یا نہیں ہے وہ سوال آپ کریں اور ٹائم اپنے آپ کو کریں کہ جی اس وقت میں جو مخصوص وقت ہے ایک سوال کے لیے اس میں آپ یہ سوال پورا حل کر سکتے ہیں یا نہیں اگر اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو پرچے حل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جی وقت کم تھا وہ انشاءاللہ اللہ آپ نہیں کہیں گے تو آئیے آج کے موضوع کی طرف اور آج کا سوال جو سب سے پہلے ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک سول پروپرائٹر ہے اور اس سول پروپرائٹر کے اکاؤنٹس جو ہیں فائنل اکاؤنٹس یعنی بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں بنانا ہے سوال میں ہمیں ٹرائل بیلنس جو ہے وہ دیا گیا ہے اور آئیے اس ٹرائل بیلنس کو ایک نظر دیکھیں ٹرائل بیلنس کے اندر سب سے پہلی فگر جو ہمیں نظر آتی ہے وہ سیلز کی ہے اور سیلز کی فگر جو ہے وہ نو لاکھ ستاسی ہزار روپے کی ہے اب ایک بات یہاں پہ میں آپ آپ کو اور بتا دوں کہ جب اس قسم کا کوئی سوال ہو اور ٹرائل بیلنس ہمیں دیا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ جی آپ نے پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ بنانا ہے اس ٹرائل بیلنس سے تو جیسے آپ سوال پڑھ رہے ہیں ویسے ہی ساتھ کے ساتھ جو بھی ٹرائل بیلنس میں فگرز ہیں ان کے آگے پی یا بی آپ لکھ سکتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے کہ جی پی وہ آئٹمس ہیں جو کہ پروفٹ اینڈ لاس میں جن میں جانا ہے اور بی وہ آئٹم ہے صرف بیلنس شیٹ میں جانا ہے ہاں کچھ آئٹم ہو سکتے ہیں کہ جو پروفیٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ دونوں میں جانے اگر اس طریقے سے آپ پڑھتے ہوئے ہی یہ چیز سوال نامے پہ چاہے کوشچن پیپر پہ لکھ لیں تو آسانی ہو جاتی ہے کہ جی بعد میں آپ کو جس جس طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے اس طریقے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی سوال حل کرنے کے لیے تو خیر سیلز ہے سیلز سب سے پہلے فگر ہے نو لاکھ ستاسی ہزار کی یہ سیلز آپ کو یاد ہے کہ جی ہمیشہ کریڈٹ کیے جاتے ہیں اور ڈیٹرز یا کیش اکاؤنٹ اگر کیش سیلز ہیں تو ان کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے نو لاکھ ستاسی ہزار سیلز ہیں آپ کی بزنس کی سال کی یہ آئٹم پروفٹ اینڈ لاس کا ہے اس لیے اس کے آگے ہم پی لکھ لیتے ہیں اسٹاک آن تھرٹیتھ جون دو ہزار دو ایک لاکھ پچہتر ہزار پانچ سو روپئے کا اب یہ اسٹاک جو ہے یہ کلوزنگ اسٹاک ہے یعنی تیس جون کو جو اسٹاک ہے ہمارے پاس یہ وہ ہے اور ہمیں جو ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے وہ بھی تیس جون کا ہے اور ہم نے جو بیلنس شیٹ بنانی ہے وہ بھی تیس جون کی بنانی ہے تو یہ کلوزنگ اسٹاک ہے کہ یہ اسٹاک اس مال میں سے جو کہ بکا نہیں ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ اسٹاک ہے تو اس کا ویلیو ایک لاکھ پچہتر ہزار پانچ سو ہے یہ اسٹاک کا ویلیو کلوزنگ اسٹاک کا ویلیو جو ہے یہ پروفٹ اینڈ لاس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بیلنس شیٹ میں بھی ہوگا پروفٹ اینڈ لاس میں تب استعمال ہوگا کہ اگر ہمیں کنزمپشن کی یا cost of raw material consumed کی فگر نکالنی ہو اس سوال میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس کی ضرورت نہ ہو اور یہ سٹاک کی فگر جو ہے یہ صرف بیلنس شیٹ میں ہی جائے گی تیسری فگر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے مٹیریل کنزیومڈ کی پانچ لاکھ سینتیس ہزار یہ ہمیں فگر دے دی گئی ہے کہ جی ان سیلز کی کاسٹ جو ہے وہ تھی پانچ لاکھ سینتیس ہزار یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہوا اس کے بعد کیش ان ہینڈ کی فگر ہے ساڑھے دس ہزار روپے کیش ایٹ بینک کی فگر ہے ہمارے پاس ستاون ہزار روپے کیپٹل اکاؤنٹ ڈیٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے ڈیٹ ہے جولائی ون دو ہزار ایک یعنی یہ اوپننگ بیلنس ہے اس کیپٹل کا جو ہم نے پچھلے سال تیس جون تک اس کاروبار میں لگایا ہوا تھا اور پہلی جولائی دو ہزار ایک کو کیری فارورڈ اپنی بکس میں کیا ہے یہ کلوزنگ بیلنس نہیں ہے یہ اوپننگ بیلنس ہے اس انویسٹمنٹ کا اس سرمایہ کا اس کیپٹل کا جو ہم نے پچھلے سال تیس جون تک ہم نے اس بزنس میں لگایا سال کے دوران جو کاروبار کے مالک تھے انہوں نے ڈرائنگز بھی کی ڈرائنگز آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ڈرائنگز ایک سول پروپرائٹرشپ میں ہوتی ہیں یا پارٹنرشپ میں کس چیز کے اگینسٹ ہوتی ہیں وہ ڈرائنگز جو ہیں وہ پروفٹ کے اگینسٹ ہوتی ہیں کیونکہ تمام تر پروفٹ جو ہے وہ سول پروپرائٹر یا پارٹنرشپ کے پارٹنرز کو کا ہوتا ہے اور کسی تیسرے آدمی کا نہیں ہوتا لہذا تنخواہ کا کوئی تصور نہیں ہے تو یہ ڈرائنگز کی فگر ہے ڈرائنگز کی فگر ہے ایک لاکھ بیتالیس ہزار پانچ سو روپے اس کے بعد فرنیچر ہے فرنیچر جو ہے وہ آپ کو بہتر ہزار روپے کا دکھایا ہوا ہے یہ فرنیچر جو ہے یہ ریٹن ڈاؤن ویلیو یا نیٹ بک ویلیو پہ دکھایا گیا یہ بھی بیلنس شیٹ کا آئٹم ہے اس سے پہلے جو ڈرائنگس تھیں وہ بھی شاید بیلنس شیٹ ہی کا آئٹم ہے رینٹ پیڈ اکاون ہزار روپیہ یہ ایک خرچہ ہے کاروبار کرنے کا خرچہ ہے لہذا یہ پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہے ویجز پیڈ تنخواہیں جو دی گئی ہیں ملازمین کو ایک لاکھ انتیس ہزار روپئے ڈسکاؤنٹس الاؤڈ ہم نے اپنے کسٹمرز کو جو ڈسکاؤنٹ سیل پہ دیے وہ ہیں ساڑھے چونتیس ہزار روپے کے ڈسکاؤنٹس ریسیوڈ ہم نے جو مال خریدا اس پہ اٹھارہ ہزار روپیہ ڈسکاؤنٹ بھی ہمیں ملا یہ discounts allowed wages paid discounts received یہ تینوں جو ہے یہ پروفٹ اینڈ لاس کے آئٹمس ہیں ڈیٹرز وہ لوگ جن کو ہم نے مال بیچا اور جن سے پیسے وصول کرنے ہیں دو لاکھ چھیالیس ہزار روپے ان سے لینے کریڈیٹرز وہ لوگ جن کو ہم نے مال جن سے ہم نے مال خریدا اور جن کو ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو روپے provision for doubtful debts July first July first دو ہزار ایک پھر یہ اوپننگ بیلنس ہے کلوزنگ بیلنس نہیں ہے جو ہیں گاڑیاں ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی یہ بھی ریٹن ڈاؤن ویلو یا بک ویلو کے پہ آپ کو ٹرائل بیلنس میں دکھائی گئی اور یہ میں اس لیے ہے کہ ڈپریسن ایکومولیٹڈ ڈپریسن کا اس ٹرائل بیلنس کے اندر آپ کو کوئی اکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا جب آپ کو ایکٹڈ ڈپریسن کا کوئی اکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا یا اس کی علیحدہ سے فگر نظر نہیں آ رہی تو یہ ایزمپشن جو ہے یہ یہ یہ اندازہ کر لینا صحیح ہے کہ جی یہ جو ایسٹس ہیں ویکلس اور فرنیچر یہ بک ویلو پہ یا ریٹن ڈاؤن ویلو پہ ہی دکھائے گئے ہیں اگر ایکٹڈ ڈپریسیشن کا اکاؤنٹ علیحدہ سے دکھایا گیا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ جی یہ دونوں ایسٹس جو ہیں یہ کاسٹ پہ دکھائے گئے ہیں لیکن اس سوال میں چونکہ ایکٹڈ ڈپریسن کا اکاؤنٹ نہیں ہے اس لیے یہ دونوں ایسٹس جو ہیں یہ بک ویلو پہ دکھائے گئے ہیں ویکل رننگ ہیں ویکل رننگ کاسٹ پیٹرول کی کاسٹ ہے اس کی گاڑیوں کی مینٹیننس کی کاسٹ ہے اور یہ فگر جو ہے یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا یہ خرچہ ہے یہ آئٹم اس کے بعد بیڈ ڈیٹس یعنی وہ پیسے جو کہ آپ کو وصول ہونے تھے وہ وصول نہیں ہو سکے لہذا بیڈ ڈیٹس ریٹرن آف یعنی یہ آلریڈی آپ نے رائٹ آف کر دی ہیں اپنی کتابوں میں سے نکال دی ہیں اس کا تعلق ڈیٹرز کے ساتھ ہے یعنی ڈیٹرز کی جو فگر اس وقت آپ کے پاس آ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیڈ ڈیٹس ریٹرن آف ہے یہ کیا اس میں سے آلریڈی نکال دی گئی ہیں یا نہیں نکالی گئی اس سوال کا جواب بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے اور مزید انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے اسی سوال کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جی ویجز اور سیلریز تنخواہیں تیس جون دو ہزار دو کو جو ادا کرنی تھی ہم نے وہ چار ہزار پانچ سو روپئے کی ہے ہم نے رینٹ جو ایڈوانس میں پے کر دیا ہوا تھا وہ تیس جون کو اس کا اماؤنٹ تھا سات ہزار روپے یعنی ہم نے کرایا ایڈوانس میں پے کر دیا ہوا ہے کس مہینے کا ظاہر ہے کہ تیس جون کے بعد کے کسی مہینے کا ویکل رننگ کاسٹ جو ہم نے پے کرنی ہے ویکل کی رننگ کاسٹ جو پے کرنی ہے تیس جون کو وہ تین ہزار روپے ہیں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جی provision for doubtful debts جو ہے اس کو تین ہزار روپے سے بڑھانا ہے اور جو آخری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریسن جو سال کی چارج کرنی ہے وہ فرنیچر پہ ساڑھے بارہ پرسینٹ اور ویکلز پہ بیس پرسنٹ کے حساب سے ہوگی تو یہ تمام انفارمیشن ہمیں دی گئی ٹرائل بیلنس دیا گیا مزید انفارمیشن دی گئی ہے اور اب اس تمام انفارمیشن سے ہم نے بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانا ہے تو سب سے پہلے تو ہم profit and loss balance sheet یا سوال حل کرنے کا ایک کوئی طریقہ جو ہے اس کی طرف اس پہ غور کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو ہے ان کے فارمیٹس بنا لیجیے ان کا فارم بنا لیجیے کہ جی آپ نے کس طریقے سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور کس طریقے سے آپ نے بیلنس شیٹ تیار کرنی دونوں ظاہر ہے علیحدہ علیحدہ صفحے پہ آپ کریں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی ورکنگز کرنی ہو ہو سکتا ہے کہ جی ایک صفحے پہ پوری چیز نہ آ رہی ہو لہذا بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جی کاٹا پیٹی کی جائے اس کے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پروفٹ اینڈ لاس کو ایک صفحے پہ لکھیے فارم لکھیے اور دوسرے صفحے پہ بیلنس شیٹ کا فارم بنائیے ان دونوں فارمز میں سب سے پہلے تو آپ کمپنی کا نام لکھتے ہیں کہ اے وی سی اینڈ کمپنی یا جو بھی نام ہے آپ کے ادارے کا پروفٹ اینڈ لاس پہ لکھیں گے profit and loss account for the year ended June thirtieth two zero zero two یعنی یہ پروفٹ اینڈ لاس جو ہے یہ سال جو ختم ہو رہا ہے یا ختم ہوا ہے تیس جون دو ہزار دو کو اس سال کا پروفٹ یا لاس اکاؤنٹ یہ ہر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پہ چیز لکھی جاتی ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کس کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے اور کس پیریڈ کا ہے اگر بارہ مہینے سے کم ہو عرصہ جس کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنایا کہ آپ نے ستمبر دو ہزار میں اگر ایک میں کام شروع کیا تو پھر ستمبر دو ہزار ایک سے تیس جون دو ہزار دو تک نو مہینے کا عرصہ ہے تو پھر آپ یہ لکھیں فار دا ایئر اینڈیڈ نہیں لکھیں گے آپ لکھیں گے the nine months ended June thirtieth two zero zero two period specify کرنا اہم ہے اب step number two trial balance پہ واپس جائیے اور جو سب شروع کیجئے کہ جی جو بھی سب سے پہلی فگر ٹرائل بیلنس میں لکھی ہوئی ہے اس کو اگر تو کوئی اس میں کوئی چینج نہیں ہے اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے جو اضافی انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے اس کے حوالے سے تو پھر وہ فگر جو ہے کہ سیلز کی فگر ہے اور پروفٹ اینڈ لاس کے اندر تو سب سے پہلی اگر آپ ہاریزونٹل فارمیٹ استعمال اگر ورٹیکل فارمیٹ آپ استعمال کر رہے ہیں تو ورٹیکل فارمیٹ کے اندر سب سے پہلی جو فگر آتی ہے وہ سیلز کی ہی فگر آتی ہے سو سیلس کی فگر آپ لکھ لیں گے اور اس طریقے سے ٹرائل بیلنس میں جو باقی فگرز لکھے ہوئے ہیں ان باقی فگرز کو آہستہ آہستہ فارمیٹس کے اندر وہ آپ لکھنا شروع کریں گے اب آپ کو ایک اور تھرڈ اسٹیپ جو ہے وہ تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ کچھ فگرز کو ارائیو ایٹ کرنے کے لیے آپ کو ورکنگ کرنی پڑے گی یعنی اس میں کچھ مزید اس میں کوئی کیلکولیشن کرنی پڑے گی یا کچھ کرنا پڑے گا ہمیشہ کیلکولیشن جو ہیں اپنی وہ آپ جواب کے ساتھ سبمٹ کیجئے کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے پریشر جو ٹائم کا ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی ورکنگ یا کیلکولیشن آپ نے صحیح کر لی ہوتی ہے لیکن جو آپ فگر فارمیٹ میں لکھ رہے ہیں بیلنس شیٹ کے یا پروفٹ اینڈ لاس کے وہ غلط ہو جاتی ہے لکھ, لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے کیلکولیشن صحیح کی ہوئی ہے اگر کیلکولیشن آپ کی ساتھ جائے گی تو کیلکولیشن صحیح کرنے کے نمبر تو آپ کو مل جائیں گے اور نمبر گوانا ہمارا مقصد نہیں ہے نمبر گین کرنا ہمارا مقصد ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایک تیسری شیٹ جو کہ ورک شیٹ کہلائے گی آپ کی ورک شیٹ ہے رف شیٹ ہے جو بھی کہہ لیں اس کو اس کے اوپر آپ نے اپنی ورکنگز کرنی ہے اور یہ جو اضافی انفارمیشن دی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے اور اس کو اس سے فگرز ریکلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو شاید کوئی اکاؤنٹس بھی بنانے پڑے اور فگرز بھی لکھنے پڑے وہاں پہ اس لیے آپ ہمیشہ ورک شیٹ جو ہے یا رف شیٹ جو ہے وہ ایک تیسری شیٹ ہونی چاہیے اس طریقے سے اب آپ جس وقت یہ کر لیں گے اور کیلکولیشن اور وہ انفارمیشن جو ہے جو آپ کو دیا ہوا ہے اس سے آپ مختلف آئٹمس کی ورکنگ اس رف شیٹ پہ کر کے صحیح جو کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ پھر آپ بیلنس شیٹ یا پروفٹ اینڈ لاس کے فارم پہ لکھیں گے چوتھی اسٹیپس جو ہے کہ جی ان تمام چیزوں کے بارے میں مثال کے طور پہ سوال میں ڈپریسن کے بارے میں ہم سے کہا گیا کہ ڈپریسن جو ہے وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس اور اس ریٹ پہ اب یہ انفارمیشن جو ہے یہ کیلکولیشن نمبر ایک نمبر دو اس کی ڈبل انٹری بھی ہے کیوں کہ ڈپریسن سال کی جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ میں چارج ہوگی اور کریڈٹ بھی کسی اکاؤنٹ میں جانا ہے اب اس ٹرائل بیلنس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ویکلز اور فرنیچر دونوں بک ویلیو یا ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ دیے گئے ہیں لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپریسن کی جو کیلکولیشن بنتی ہے وہ موٹر وہیکلس اور فرنیچر کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہوگی اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈپریسن فار دا ایئر کے طور پہ شو ہوگی تو ڈیبٹ ادھر ہوگا اور کریڈٹ جو ہے وہ موٹر وہیکلس اور فرنیچر کے اکاؤنٹ میں ہوگا لہذا کلوزنگ فگر جو ہے ان دونوں اکاؤنٹس کی وہ بھی آپ کو کیلکولیٹ کرنی پڑے گی جو کہ بیلنس شیٹ میں جائے گی ویجز ہیں تنخواہیں وہ آپ کو پیبل آپ کو شو کیے گئے ہیں کہ جی یہ پیبل ہیں تیس جون کو سال کے دوران کچھ خرچ ہوا اب یہ پیبل آ رہا ہے اس پیبل کا کوئی ڈیبٹ بھی ہوگا کہیں کریڈٹ بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانا پڑے گا ویجز کا بھی بنانا پڑے گا اور کسی کو دوسرا اکاؤنٹ بھی بنانا پڑے گا تو اس طریقے سے قائدے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ یہ سوال جو ہے کریں گے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسٹیپس فالو کرنے کے لیے کہ جی آپ کے پاس اسپیڈ ہونی چاہیے جو میں شروع میں آپ سے کہا کہ اسپیڈ بلڈ اپ کیجیے سوال حل کرنے کی تو آئیے اب سوال جو ہے اس کو حل کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ دیکھتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سیلز کی فگر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے پریزنٹیشن کا فارم جو ہے وہ ورٹیکل فارم ہے ہاریزونٹل نہیں ہے اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آج کل صرف ورٹیکل فارم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہاریزونٹل فارم جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا سیلز کی سب سے پہلے فگر ہے سیلز ہیں نو لاکھ ستاسی ہزار روپے کے ان سیلز کے اگینسٹ ہم نے آف سیٹ کرنا ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ جو کہ اس ٹرائل بیلنس کے اندر مٹیریل کنزیومڈ کے نام سے ہے کیونکہ یہاں پہ ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں یہاں مینوفیکچرنگ کوئی نہیں کر رہے لہذا اور کوئی چیز نہیں ہے صرف وہ تمام مال جو ہم نے خرید کے دوبارہ بیچا اپنی دکان سے یا اس کی کاسٹ کیا تھی وہ کاسٹ ہمیں بتائی گئی ہے مٹیریل کنزیومڈ کے حوالے سے ٹرائل بیلنس میں پانچ لاکھ سینتیس ہزار کی تو less cost of good sold five hundred and thirty seven thousand اب جو فگر ہم نے مائنس کرنی ہے اس کو ہم بریکٹ میں لکھ رہے ہیں اس کو ہم نے مائنس کیا سیلز میں سے ریزلٹ جو آیا four hundred and fifty thousand ساڑھے چار لاکھ روپیہ یہ ہمارا گروس پروفٹ ہے اب ہم ٹرائل بیلنس کی طرف اگر پھر سے نظر دوڑائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹس بھی ملے تھے وہ ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پہ شو کرنے پڑیں گے وہ سیلز کا حصہ نہیں ہے وہ ہم ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ شو کر سکتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر مٹیریل کنزیومڈ کے اماؤنٹ میں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں اس کو اگر یہ تمام کے تمام ڈسکاؤنٹ صرف اس مٹیریل پہ ہوں جو آپ نے کنزیوم کر لیا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹس جو آپ نے ریسیو کیے ہیں یہ ڈسکاؤنٹس تو جتنی آپ نے سال میں خریداری کی اس میں ڈسکاؤنٹ ریسیو کیا آپ نے اس سال میں صرف اس کا تعلق مٹیریل کنزمپشن سے نہیں لہذا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کی فگر آپ علیحدہ سے دکھاتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے اکاؤنٹ کے اندر اور وہ فگر ہے اٹھارہ ہزار روپے اب فور ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ساڑھے چار لاکھ اور ایٹین تھاؤزینڈ جمع کر کے آپ کے پاس ٹوٹل پروفٹ جو اویلیبل ہے دوسرے اخراجات کے لیے وہ four hundred and sixty eight thousand rupees ہو گیا اب اخراجات کی طرف آئیے سب سے پہلے تو ویجز اینڈ سیلریز تنخواہیں اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جی ٹرائل بیلنس میں جو فگر ہے ویجز اینڈ سیلریز کی وہ فگر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ جی ایک لاکھ انتیس ہزار روپیہ لیکن سال کے آخر میں ہم نے ساڑھے چار ہزار روپے کی تنخواہیں ابھی اور مزید ادا کرنی ہے اور ان کا تعلق بھی اسی سال سے ہے جس سال کا ہم پروفٹ اینڈ لاس بنا رہے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ جی تیس جون جس دن آپ نے جون کے مہینے کی تنخواہیں دی اس دن شاید ایک آپ کا ورکر جو ہے وہ نہیں آیا تو اس کی تنخواہ اس کو ایکچولی اس کے حوالے نہیں کی جا سکی لہذا وہ پے نہ ہوئی وہ لائبلٹی بن گئی آپ کے کاروبار کی تیس جون کو سو ہم ورک شیٹ پہ جاتے ہیں اور ورک شیٹ کے اوپر ایک سیلریز اینڈ ویجز کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں ایک لاکھ انتیس ہزار روپیہ جو آلریڈی ہم نے تنخواہوں میں پے کر دیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ جس وقت پے کیا کریڈٹ کیا ہم نے بینک کو یا کیش کو اور ڈیبٹ کر دیا salaries and wages expense account کو ایک لاکھ انتیس ہزار روپیہ اب یہ ساڑھے چار ہزار روپیہ جو ہم نے پے کرنا ہے اور نہیں کیا ہوا اس کو بھی ہم ظاہر ہے کہ ایکسپینس میں ہی ڈیبٹ کریں گے لیکن ساتھ لائبلٹی کریٹ کریں گے اور وہ لائبلٹی جو ہے وہ اکروڈ ایکسپینس ہو سکتے ہیں یا سیلریز اینڈ ویجز پیبل کا ایک اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس اماؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے یعنی ساڑھے چار ہزار روپے کو اور ڈیبٹ کریں گے سیلریز اینڈ ویجز کو تو اب سیلریز اینڈ ویجز کا ٹوٹل اماؤنٹ جو ہو گیا وہ ایک انتیس پلس ساڑھے چار ہزار ایک لاکھ تینتیس ہزار پانچ سو روپے ہوا اور یہ ٹوٹل خرچہ ہے تنخواہوں کی مد میں سال کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر جو فگر سیلریز اینڈ ویجز کی جائے گی وہ ایک لاکھ تینتیس ہزار پانچ سو روپے جائے گی کیونکہ یہ ٹوٹل خرچہ ہے جو کہ سال کا تھا جس میں سے ایک لاکھ انتیس ہزار روپیہ ادا ہو چکا ہے ساڑھے چار ہزار روپیہ ادا ہونا باقی ہے لیکن یہ خرچہ یہ اس بارہ مہینے کا ہے اس پیریڈ کا ہے جس کا ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کے بعد رینٹ کی طرف آتے ہیں رینٹ کے اکاؤنٹ میں ہم نے دیکھا کہ جی آلریڈی ہمارے پاس جو خرچہ ٹرائل بیلنس میں ہے وہ اکاون ہزار روپے ہے لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو ہم نے رینٹ پے کی ہوئی ہے اس میں سات ہزار روپیہ جو ہے وہ اگلے ماہ کی رینٹ ایڈوانس میں پے کی گئی ہے تیس جون کو سات ہزار روپیہ ایڈوانس میں رینٹ موجود تھا مالک کے پاس تو خرچہ ہمارا ایکچولی اس سال کا جس سال کا پروفٹ اینڈ لاس بن رہا ہے اس سال کا ایکچولی خرچہ کیا ہوا اکاون ہزار نہیں اکاون ہزار ہم نے ادا ضرور کیے پے ضرور کیے کیے لیکن جو خرچہ ہے کاروبار کا وہ اکاون ہزار مائنس سات ہزار روپے ہے کیوں کہ اسی حساب سے ہر مہینے کا جو کرایہ ہے اس کے حساب سے بارہ مہینے کا یا جتنے مہینے بھی آپ نے دکان کرائے پہ یا جو چیز بھی کرائے پہ لی ہوئی ہے اس کا جو کرایہ بنتا ہے وہ اس حساب سے اس عرصے کا چوالیس ہزار روپے ہی تھا باقی جو آپ نے پیسے ادا کیے وہ اس حساب سے کر دیے کہ چلو بھائی اگلے دو مہینے کی تنخواہ جو رینٹ ہے یا کرایہ جو ہے وہ آپ نے ایڈوانس میں دے دیا لیکن خرچ تو وہ اس مہینے کا یا اس سال کا نہیں ہے جس سال کا آپ پروفٹ اینڈ لاس بنا رہے ہیں لہذا کریکٹ فگر جو آئے گی رینٹ کی وہ اس طریقے سے آئے گی کہ آپ پھر ورک شیٹ میں ایک اکاؤنٹ کھولیں گے رینٹ کے نام سے رینٹ ایکسپینس کے نام سے اس پہ ڈیبٹ سائڈ میں آلریڈی آپ پے کر چکے ہوئے کیش کو کریڈٹ کر چکے ہوئے یا بینک کو کریڈٹ کر چکے ہوئے اکاون ہزار روپیہ آپ نے رینٹ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا اب آیا سوال کہ جی پری پیمنٹ ہے اس میں سے پری پیمنٹ سات ہزار روپے کی کیسے نکالی جائے تو آپ اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے رینٹ ایکسپینس اکاؤنٹ کو اور ڈیبٹ کریں گے ایک اور اکاؤنٹ کھول کے جو کہلائے گا پری پری یا پیڈ رینٹ اکاؤنٹ اس کو آپ ڈیبٹ کریں گے سات ہزار روپے سے یوں آپ کے رینٹ کا خرچہ ٹی اکاؤنٹ کے حساب سے جو رینٹ ایکسپینس اکاؤنٹ کے حساب سے آپ کا خرچہ جو ہے وہ چوالیس ہزار روپیہ ہوگا اور وہ چوالیس ہزار روپیہ جو ہے وہ آپ کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر رینٹ کے سامنے لکھا جائے گا as your expense forty four thousand rupees آگے چلے ہم ٹرائل بیلنس پہ تو ہمیں پتا چلے گا کہ جی ایک اور فگر ہے ڈسکاؤنٹس الاؤڈ کی یہ ڈسکاؤنٹس جو ہم نے اپنے کسٹمرز کو دیے یہ ہمارا خرچہ ہے جو سیلز کیے ہم نے اس پہ ڈسکاؤنٹ دیے لوگوں کو یہ فگر جو ہے یہ ساڑھے چونتیس ہزار روپے کی ہے اور یہ اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی اضافی انفارمیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے فگر چینج ہو لہٰذا یہ فگر جیسے ہے ویسے ہی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھی گئی نیکسٹ آئٹم جو ہے وہ ویکل رننگ کاسٹ ہے اب وہیکل رننگ کاسٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جی ساڑھے بائیس ہزار روپے کے پہلے چارج ہو چکے ہیں ہم پے کر چکے ہیں ہمیں مزید بتایا گیا کہ جی تیس جون کو ہم نے ابھی تین ہزار روپے کے اور ویکل رننگ ایکسپنسز جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں پھر ٹی اکاؤنٹ بنائیں گے ورک شیٹ کے اوپر ویکل رننگ کاسٹ کا ساڑھے بائیس ہزار روپیہ ڈیبٹ ہو گیا مزید ادا کرنے ہیں تین ہزار روپے وہ بھی ڈیبٹ کریں گے اس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے اکروڈ کو یا ویکل رننگ کاسٹ پے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے اور یوں لائبلٹی کریٹ کریں گے تین ہزار روپے کی جو کہ ہم نے پے کرنا تھا اور تین ہزار روپیہ خرچے میں شامل کر کے ٹوٹل خرچہ وہیکل رننگ کا ہو گیا ساڑھے پچیس ہزار روپے اب ہم آتے ہیں provision for doubtful debts کی طرف ٹرائل بیلنس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی چالیس ہزار روپیہ ساڑھے چالیس چالیس ہزار پانچ سو روپئے کے بیڈ ڈیٹس جو ہیں وہ رائٹ آف کر دیے گئے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی تیرہ ہزار پانچ سو روپئے جو ہے وہ provision for doubtful debts کا اوپننگ بیلنس ہے فرسٹ جولائی دو ہزار ایک کو آئیے ورک شیٹ پہ چلیں اور وہاں پہ ایک provision for doubtful debts کا اکاؤنٹ کھولتے اوپننگ بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا کیونکہ پروویژن کا ہمیشہ بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ سائڈ پہ ہوتا ہے تو کریڈٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا ساڑھے تیرہ ہزار روپے اب اضافی انفارمیشن جو ہمیں ملی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی تین ہزار روپے سے جو ہے وہ مزید پروویژن کو بڑھانا ہے اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ چالیس ہزار روپے کی ڈیٹس جو ہے وہ رائٹ آف کی جا چکی ہے اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیڈ ڈیٹس جو ریٹرن آف ہیں چونکہ لفظ ریٹن آف استعمال ہوا ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹرز میں سے نکال دی گئی ہیں اس کو تو ایز جیسے ہے وہ ویسے ہی ہم اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں فگر کو ایکسپنس کے طور پہ لکھ لیں کہ جی bad debts written off forty thousand five hundred اور یہ معاملہ بیڈ ڈیٹس کا تو ختم ہو گیا اور دوسری طرف جو ہمیں پروویژن انکریز کرنی ہے وہ انکریز کرنی ہے ہمیں تین ہزار روپے سے تو مزید ہمیں تین ہزار روپے کی پروویژن کریٹ کرنی ہے وہ ہم کریڈٹ کریں گے تین ہزار روپے provision for bad debts account میں اور ڈیبٹ کر دیں گے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لکھیں گے بیڈ ڈیٹس کے بعد increase in provision for bad debts bad and doubtful debts three thousand rupees اور مسئلہ حل ہو گیا ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے اسی چیز کا کرنے کا کہ جی جو بیڈ ڈیٹس ہیں ان کو آپ ڈیبٹ کریں پروویژن کے اکاؤنٹ میں تو اگر ہم ساڑھے چالیس ہزار روپے کو جو بیڈ ڈیٹس ہیں وہ بیڈ ڈیٹس کے اکاؤنٹ ریٹرن آف کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتے ہیں اور پروویژن کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں تو بیڈ ڈیٹس کا اکاؤنٹ تو ختم ہو گیا اب یہ سارے ساڑھے چالیس ہزار روپے پروویژن کے اگینسٹ یا خلاف جو ہے وہ ہم آف سیٹ کر رہے ہیں لیکن اوپننگ پروویژن یا پروویژن جو تھی ہمارے پاس وہ تو صرف ساڑھے تیرہ ہزار روپے کی تھی اور ہمیں جو کیری فارورڈ کرنا ہے بیلنس وہ ساڑھے تیرہ اور پلس تین ہزار ساڑھے سولہ ہزار کرنا ہے تو کلوزنگ بیلنس تو ساڑھے سولہ ہزار ہونا ہے جو کہ ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا جائے گا اب آپ ڈیبٹ سائڈ پہ ساڑھے سولہ ہزار لکھیں گے ڈیبٹ سائڈ پہ آپ نے جو بیڈ ڈیٹس کا ٹوٹل ہے وہ لکھا چالیس ہزار پانچ سو روپئے کا تو یہ ٹوٹل ہو گیا چھپن ستاون ہزار روپیہ ڈیبٹ سائڈ پہ کریڈٹ سائڈ پہ آپ کے پاس تیرہ ہزار پانچ سو روپئے لکھے ہوئے لہذا پروفٹ اینڈ لاس کو جو فگر جائے گی وہ ڈفرنس ہے ان دونوں کا ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ کا وہ ساڑھے ترتالیس ہزار روپئے جو کہ وہ چالیس ہزار کی جو ڈیٹ رائٹ آف ہوئی چالیس ہزار پانچ سو روپئے کی اور تین ہزار روپے جو انکریز ان پروویژن ہے اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کو پہلے طریقے کے اندر جیسے بتایا تھا کہ بیڈ ڈیٹس ریٹرن آف آپ پروفیٹ اینڈ لاس میں لکھ دیجئے انکریز ان پروویژن جس اماؤنٹ سے انکریز کرنا ہے تین ہزار روپیہ وہ آپ لکھ دیجئے چالیس ہزار پانچ سو پلس تین ہزار ترتالیس ہزار پانچ سو وہ فگر بھی وہی آ گئی جو اس دوسرے طریقے سے آتی تو یوں آپ نے بیڈ ڈیٹس کا بھی حساب کتاب جو ہے وہ پروفیٹ اینڈ لاس میں کر دیا اس کے بعد رہ گئی ڈپریسیشن ڈپریسیشن ساڑھے بارہ پرسنٹ کے حساب سے آپ نے چارج کرنی ہے فرنیچر کے اوپر فرنیچر کی جو نیٹ بک ویلو اس وقت آپ کو دی ہوئی ہے وہ بہتر ہزار روپے دی ہوئی ہے بہتر ہزار روپے کا ساڑھے بارہ فیصد جو ہے وہ آپ جس وقت چارج کریں گے تو آپ کے پاس فگر آئے گی نو ہزار روپے کی اور وہ نو ہزار روپیہ جو ہے وہ آپ کا سال کا ڈپریسن ہے اس کے بعد آپ کی جو ویکلس ہیں اس کی بک ویلو جو ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار ہے بیس پرسینٹ اس پہ ڈپریسن ہے وہ آپ کی ڈپریسن جو ہے وہ چوبیس ہزار روپے کی آئے گی سال کی تو سال کی ٹوٹل ڈپریسن جو ہے وہ تینتیس ہزار روپے ہو گئی پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر جو فگر ڈیبٹ ہوگی وہ تینتیس ہزار روپے کی فگر جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گی بیلنس شیٹ کے حوالے سے جو فگر آپ کے پاس اب رہ جائیں گی وہ چھیانوے ہزار روپیہ موٹر ویکلز کا اور تریسٹھ ہزار روپے فرنیچر کا جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں ویلیو جائے گا ان دو ایسٹس کا لیکن فی الحال بات profit profit and and loss loss کی ہو رہی ہے تو کے اندر ہم نے تمام کر لیے جب ان ایکسپنسز کو ایڈ کر لیا تو ٹوٹل فگر آئی تین لاکھ چودہ ہزار روپے کی وہ آپ چار لاکھ اڑسٹھ ہزار روپے میں سے آپ سب مائنس کریں گے تو آپ کے پاس نیٹ پروفٹ جو ہے وہ ایک لاکھ چون ہزار روپیہ آ جاتا ہے یوں آپ کا سال کا پروفٹ جو ہے نیٹ پروفٹ جو ہے تمام اخراجات پے کرنے کے بعد کاروباری اخراجات پے کرنے کے بعد ایک لاکھ چون ہزار روپیہ ہے اب ہم بیلنس شیٹ کی طرف آتے ہیں بیلنس شیٹ جیسے کہ آپ کو یاد ہے ہم نے کہا کہ جی فارمیٹ پہ سب سے پہلے کمپنی کا نام بزنس کا نام اور بیلنس شیٹ چونکہ ایک خاص تاریخ کو بنائی جاتی ہے سال کے آخری دن اس تاریخ کو جو اس کاروبار کے ایسٹس اور لائبلٹیز ہیں ان کو تحریر کیا جاتا ہے بیلنس شیٹ میں پورے سال کے نہیں اس دن کے اس دن کو جو ایسٹس اور لائبلٹیز ہوتے ہیں کاروبار کے وہ لسٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں تو آپ یہ لکھتے ہیں کہ balance sheet as at thirtieth June two thousand two جو بھی تاریخ ہے سب سے پہلے ہم ایسٹس کی سائڈ لیتے ہیں ایسٹس کی سائڈ پہ ہمارے پاس فکسڈ ایسٹس ہے اب وہی ہم ورک شیٹ پہ واپس جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی تریسٹھ ہزار روپے تو فرنیچر کے حوالے سے ہمارے پاس ریٹن ڈاؤن ویلیو ہے اور چھیانوے ہزار ہمارے پاس ویکلس کے حوالے سے ہے تو یہ دونوں ایڈ کر لیں آپ تو ایک لاکھ انسٹھ ہزار روپیہ ان کا ریٹرن ڈاؤن ویلیو بن جاتا ہے یہ فگر ایک لاکھ انسٹھ ہزار کی آپ بیلنس شیٹ میں fixed assets at written down value narration کے ساتھ لکھیں گے آپ fixed assets at written down value hundred and fifty nine thousand اس کے بعد کرنٹ ایسٹس پہ آتے ہیں کیونکہ اور کوئی لانگ ٹرم لونز یا کوئی لانگ ٹرم اس کے ایسٹس وغیرہ تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی دکھائی نہیں نہ انویسٹمنٹ دکھائے ہیں صرف کرنٹ ایسٹس ہی ہے کرنٹ ایسٹس میں اسٹاک کلوزنگ اسٹاک کی فگر جو ہے وہ ایک لاکھ پچہتر ہزار پانچ سو روپئے کی ہمارے پاس ہے وہ فگر آئے گی ڈیٹرز ہمیں دیے گئے ہیں دو لاکھ چھیالیس ہزار روپے کے ہمیں ڈیٹرز کہے گئے تھے اس میں سے ہم نے پروویژن فار بیڈ ڈیٹس جو ہے وہ مائنس کرنی ہے سولہ ہزار پانچ سو روپے کی جب وہ ہم مائنس کرتے ہیں تو فگر جو debtors less provision for bad and doubtful debts figure جو آتی ہے وہ دو لاکھ انتیس ہزار پانچ سو روپے آتی یہ بھی کرنٹ ایسٹس کا حصہ ہے پری پیڈ پرسپینس تھے ہمارے یعنی وہ سات ہزار روپے جو ہم نے ایڈوانس میں پیمنٹ کی ہوئی تھی کرائے کی وہ پری پیڈ ایکسپینس ہے ہمارا ہم نے پروفٹ اینڈ لاس میں اکاون ہزار سے کم کر کے اپنا خرچہ رینٹ کی مد میں چوالیس ہزار شو کیا تھا پیمنٹ ہم نے کیش میں پیمنٹ اکاون ہزار کی کی تھی یہ سات ہزار روپیہ ایڈوانس ہے یہ ہمارا ایسٹ ہے ہم نے ایڈوانس میں کسی کو پے کیا ہوا ہے لہذا یہ پری پیڈ ایکسپینس ہے اگلے سال جن دو مہینوں کا یہ کرایہ ہم نے ایڈوانس دیا یا ایک مہینے کا دیا وہ اگلے سال میں فال کریں گے تو اگلے سال میں یہ ایکچولی ایکسپینس ریکارڈ ہوگا اس وقت اس بیلنس شیٹ کے اندر تو یہ پری پیمنٹ ہے یعنی پری پیڈ ہے ایڈوانس میں پے کر دیا گیا ہے کاروبار نے کرایا تو یہ اس سال سے تعلق نہیں رکھتا یہ اگلے سال سے رکھتا ہے سو سات ہزار روپیہ prepaid expense current asset میں شو ہو رہا اس کے بعد دو فیگرز اور رہ جاتے ہیں کیش ایٹ بینک اور کیش ان ہینڈ ان سب کو جس وقت آپ ایڈ کر رہے ہیں تو ان کا ٹوٹل جو ہے وہ four hundred and seventy nine thousand five hundred rupees آتا ہے بیلنس شیٹ کی ایسٹ سائڈ کا ٹوٹل چھ لاکھ اڑتیس ہزار پانچ سو روپیہ تو یہ بیلنس شیٹ کی ایسٹ سائڈ مکمل ہوئی اب ہم اس کی لائبلٹی سائڈ پہ چلتے ہیں لائبلٹی سائڈ جو ہے اس میں سب سے پہلے جو فگر ہے وہ کیپٹل کی فگر ہے کیپٹل آپ کو یاد ہے کہ ٹرائل بیلنس پہ بھی کریڈٹ سائڈ پہ ہے کیپٹل جو کاروبار کا اونر ہے اس نے کیپٹل کاروبار کو دیا ہے کاروبار میں لگایا ہے لہذا کاروبار کی لائبلٹی ہے وہ پیسہ وہ پیسہ لوٹانا ہے اس مالک کو جس نے اس میں اس کاروبار میں وہ پیسہ لگایا ہے یہ اماؤنٹ ہے فور اوپننگ بیلنس جو تھا ہمارے پاس یہ جولائی فرسٹ کو تھا بیلنس ہمارے پاس پچھلے سال کی چار لاکھ پچانوے ہزار اس میں اب ہم ایڈ کیا کریں گے ایڈ کریں گے اس سال کا پروفٹ ایک لاکھ چون ہزار روپے کا اور جو ڈرائنگز تھے مالک کے اس سال جو سول پروپرائٹر کے ڈرائنگز تھے جو اس نے اپنے ذاتی خرچ کے لیے لیے پیسے پروفٹ کے اگینسٹ وہ ایک لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو روپے تو چار لاکھ پچانوے ہزار جمع ایک لاکھ چون ہزار پروفٹ یہ ٹوٹل آپ کا ہو گیا چھ لاکھ انچاس ہزار روپے اس میں سے جس وقت آپ ڈرائنگز کی فگر نکالیں گے ایک لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو روپے کی تو آپ کے پاس جو فگر آتی ہے وہ آتی ہے پانچ لاکھ چھ ہزار اور پانچ سو روپے کی یہ اب کیپٹل ہے جو تیس جون دو ہزار دو کو اس کاروبار کے مالک کی انویسٹمنٹ ہے پہلی جولائی یا پچھلے سال تیس جون کو یہ فگر چار لاکھ پچانوے ہزار تھی اس سال یہ فگر تیس جون کو پانچ لاکھ چھ ہزار پانچ سو روپے ہے تو سات ہزار روپے کا ساڑھے سات ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا کرنٹ لائبلٹیز ہیں اس میں کریڈیٹرز ہیں کریڈیٹرز کی فگر دی گئی ہوئی ہے ٹرائل بیلنس میں اور ایکسپینس پیبل ایکسپینس پیبل میں ہمیں یاد ہے کہ تین ہزار روپیہ ویکلز رننگ کاسٹ جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا تھا اور تنخواہیں تھیں ہماری ویجز اینڈ سیلریز پیبل تھی ساڑھے چار ہزار روپے کی تو یہ دونوں فگرز ملا کے ساڑھے سات ہزار روپے بنتے ہیں اور یہ لائبلٹی ہے ہماری کریڈیٹرس کے علاوہ کریڈیٹرس تو وہ لوگ ہوئے جن سے ہم نے مال خریدا تھا ان کو جو کچھ ہم نے ادا کرنا ہے یہ جو فگر ہے ساڑھے سات کی یہ ایکسپینس پیبل ہیں اور ان دونوں کو جس وقت ہم ایڈ کرتے ہیں ایک لاکھ بتیس تو پانچ لاکھ چھ ہزار پانچ سو اور ایک لاکھ بتیس چھ لاکھ اڑتیس ہزار پانچ سو روپے تو بیلنس شیٹ جو ہے آپ کی وہ بیلنس ہو گئی کہ ایسٹس اور لائبلٹیز برابر ہے یوں ہم نے آج کا جو نیومیریکل تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پارٹنرشپ کے نیومیریکل سے شروع کریں گے